صورت الزلزال اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے میرے نزدیک مکی ہے فیصد اور اس کے بارے میں ایک روایت یہ آئی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ یہ ایک صورت جو ہے ایک ہزار آیات کے ہم وزن ہے اپنی فضیلت کے اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرد البرحیم جب زمین ہلائی جائے گی جیسے کہ ہلائی جائے گی یعنی تم اس وقت اندازہ نہیں کر سکتے کیسے ہلائی جائے گی اسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ حج کے شروع میں یا یو الناس تقور ربکم ان زلزلت اسفات شعی عظیم جس اس قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہوگا یوم ترونها تذهل كل مرضعة لما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد میں ترجمہ نہیں کر سکتا صرف یاد کرا رہا ہوں جو حضرات شریک رہے ہیں ترجمے میں تو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر پھینک دے گی انسان دفن ہوں گے چاہے دفن ہو چاہے کہیں سمندر میں غرق ہوئے ہو آخر ان کے اجزاء کہاں گئے اسی زمین میں سمندر کی تہ میں بھی تو زمین ہی ہے کیا ہے اسی زمین میں یہیں سے نکلے تھے ان کے جسم منہا خلق ناکو فیحا نعید حکم و منہا نخر جکم تارا کا وہ اپنے بوجھ نکال کے فارغ ہو جائے وہ قال انسان و مالا انسان کہنا اسے کیا ہوا ہے کیا حالات ہو رہے کیا صورت بنی ہے یوم دن تو حق جیسے اخبار رہا اس دن یہ زمین اپنی خبریں سنائے گی بھی کہ یہ حضرت انسان میری پیٹھ پر سوار ہو کر کیا حرکتیں کرتا رہا ہے اس کی خبر بھی دے گی جیسے کہ فرمایا گیا سورہ حامی و سیدہ میں ہمارے اپنے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے ہمارے اپنے پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے ہماری اپنی جلدیں اور کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے اور ہم کہیں گے گھبرا کر کہ لیمر شاہد تم آ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی تم تو ہمارے عضو ہو اور وہ کہیں گے انتقن اللہ الزی انتقل اللہ شہ آج ہمیں بھی اللہ نے زبان دے دی اس نے سب کو زبان دی تھی تو یہ زمین بھی اپنے احوال سنائے گی بے اللہ ربا کا یہ اس لیے کہ اس کے رب نے اسے حکم دیا ہوگا اس کی وہی اسے آ گئی ہوگی یوم یسر الناس اشتاتا یہ اشتاتا وہی لفظ آ گیا شتا ام نسا یقم لشتا تم اگرچہ انسان ہو سبھی نظر آ رہے ہو انسان لیکن یہ کہ تمہاری صحیح جوہر کے رخ بالکل مختلف ہے فما من آتا و تقا و سند قبل حسنا یسر یسلو و وا مبلا و وسطنا و قزب ابل حسنا فسن یسر السرا یہاں فرمایا وہ چیز اب وہاں ظاہر ہو جائے گی یوم دن الناس و اشتاطا لوگ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے لے یور اعمال ہوم تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں یہ اعمال نامہ ہے وہ ایک ہی بٹن دبے گا کسی اس بڑے جوائنٹ کمپیوٹر کا جو اللہ نے رکھا ہوا ہے اپنے ہاں وہ آپ کی پوری فلم اور آپ کا ایک ایک لفظ ہے موجود ہے فمن یامل مسقال ضرورت خیر خیرن تو جس کسی نے ذرے کے ہم وزن بھی کوئی نیکی کمائی ہوگی وہ اسے اپنے سامنے موجود پائے گا ومن یامل مسقال شر یار اور جس کسی نے نیک بنی کی ہوگی ذرے کے ہم وزن وہ سامنے اب ذرا کسی کہتے تھے عربی زبان میں آپ نے شاید کبھی دیکھا ہو کہ یہ چونٹیاں ہوتی ہیں ان چیونٹوں کے بھی انڈے ہوتے ہیں ان انڈوں سے جو بچہ نکلتا ہے وہ زرق کہلاتا ہے اب ظاہر بات ہے کہ ہر زبان کے اندر کسی شے کے لیے چھوٹی چیز حقیر چیز کے لیے ان کی اپنے آبزرویشن سے وہ چیز لی جاتی ہے جیسے آپ فکیلا کہ کھجور کی ناف میں جو لگا ہوا ہوتا ہے چھوٹا سا ایک تاگا سا وہ فکیلا ہے نقیرہ وہ کیا ہے تل تو جو چیزیں بھی ان کے کی میں مطلب چھوٹا زبر زمیں کہ سب سے چھوٹی سے چھوٹی شے فمر من یامل مسقال ضرورت ان شد اس کا نقشہ ہم دیکھ چکے ہیں سورہ کہف میں جب وہ اعمال نامہ رکھا جائے گا وہ الکتاب فتر المجرمین مشقین مما فی ہے وہ یقول یا وائلتنا حمال حاد الکتاب لا یغادر صغیرت ولا کبیرت اللہ صاحا و وجد ما عملو حاضرہ جو کیا ہوگا موجود ہوگا یہ چار صورتیں جو زلزال سے شروع ہوئی ہیں یہ ایک مزاج کی ہے اس میں وہی آخرت کا انذار بہت ہی یعنی بالکل جس کو کہا جائے کہ دو ٹوک انداز میں سورت العادیات بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ولادیات فالموریات فلموریت فالمغیرات فلمغیرات سبحن فاصل نبی نقند فوسط جمعا یہ پانچویں اور آخری صورت ہے اس اسلوب کی جو صاف فات سے شروع ہوا تھا وہ صاف فات صفن فضاجرات غجرن پھر آئی فزاریات ضلع اور پھر اس کے بعد آئی والمرسلات عرفن پھر آئی ون ناز آتے غرقن اور یہ آخری ہے ول آدی آتے اور ان قسموں کے بارے میں بھی اجماع ہے ان کے معنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ گھوڑے کے جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے قسم ہے ان گھوڑوں کی یا گواہ ہے وہ گھوڑے جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے فلمور موری آتے پھر وہ اپنے سموں سے چنگاریاں نکال رہے ہوتے ہیں جب وہ کسی پتھر کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو چنگاری نکلتی ہے فل موریات قدھن فل مغیرات سبحن اور پھر وہ الس صبح in small hours of the morning جا کر غارت گری کرتے ہیں یہ عربوں کا جو کلچر تھا ان کی جو تہذیب تھی لوٹ مار اور لوٹ مار کے لیے ان کا وقت مقرر تھا small hours of the morning جبکہ بہت سکون سے لوگ سوئے ہوئے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے بہت ہی مریض کو ساری رات بھی اگر نیند نہ آئی ہو تو اس وقت آ جاتی ہے وہ وقت ایسا ہوتا ہے اس میں جاتے تھے وہ برق رفتاری کے ساتھ گھوڑوں پر جا کر لوٹ مار کیا قتل کیا اور پھر بھاگے وہاں سے یہ ان کا عام جو ہے کلچر ہے لیکن اس میں استعمال کون ہو رہا ہے گھوڑا اچھا یہ گھوڑا جو ہے پھر ان کی جنگوں میں بھی استعمال ہوتا تھا جبکہ آمنے سامنے جنگیں ہیں وہ جنگوں کے اندر جاتا تھا حالانکہ اس کی تو کسی سے لڑائی نہیں ہے وہ صرف اپنے مالک کی وفاداری کر رہا ہے جو اسے کچھ کھلا دیتا ہے کوئی دانا ڈالتا ہے کوئی کبھی اس کے جو ہے وہ مالش کر دیتا ہے اس کا اتنا وفادار ہے کہ فرمایا فل مغیر آتے صبح تو نہ بھی نقا اور پھر جا کر وہ گرد اٹھاتا ہوا دوڑ کر جاتا ہے فمس نہ بھی جمع اور جمعیت کے اندر گھس جاتا ہے آپ کو معلوم پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا لے کر نیزا اور یا کوئی اور شہ جو ہے وہ سوار گھوڑے کو لے کر دوڑا ہے کس میں دشمن کے اندر سب میں گھس رہا ہے اور تیر آ رہا ہے گھوڑا مر رہا ہے ہوتا ہے تلوار لگی ہے گھوڑا مر گیا ہے تو گھوڑا یہ رسک کیوں لے رہا ہے یہ ہے اصل میں اس صورت کی جو اصل مرکزی بات ہے محض یہ بات انسان جو اس کا مالک ہے اس کا خالق نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اسے دانہ ڈالتا ہے اسے گھر پہ باندھتا ہے اس کی سیوا کرتا ہے اس صرف دانہ دینے اور سیوا کرنے پر اس کے اندر اتنی وفاداری ہے کہ وہ اپنے مالک کی ذرا سی ایڑ کی تھوڑی سی اس کا اشارہ ہوتا ہے اور ہوا کی طرح بات کرتا ہے جہاں اس کو حکم ہوتا ہے وہ دوڑتا ہے اپنی جان جوہوں میں ڈالتا ہے اب فرمایا ان الانسان علیہ رب ہی لکنود لیکن یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے وہ جو کھلاتا ہے پلاتا ہے رسک دیتا ہے جو خالق ہے یہ وفاداری اللہ کے لیے انسان میں نہیں کتے کی وفاداریاں دیکھو گھوڑوں کی وفاداریاں دیکھو میں کتنی کتنی وفاداری ہوتی ولادیات دبہن پھل آت قدنگ پھل مغیرات سبحنگ فاسر نہ بھی نواست نہ بھی جما انسان کنٹراسٹ ایک اس کا طرز عمل ہے ایک اس انسان کا طرز عمل ہے وَإِنَّهُ عَلَى اللہ لَشَهِيدٌ شہید بلند انسان نَفْسِهِ اللہ نفس بصیرہ سورہ قیامہ میں جو ہم نے پڑھا ہے اسے خود بھی معلوم ہے کہ میں ناشکری کر رہا ہوں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ شدید لیکن یہ مال اور دولت کی محبت میں بہت شدید ہو جاتا ہے مال اور محبت کی دولت کی وجہ سے حرام حلال کی تمیز ہٹا دیتا ہے حالانکہ اس کا نفس ملاوت کرتا ہے لاؤ سے بیوم یوم القیامہ ولا سے بالنفس نفس وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے انسان کے اپنے اندر اف اللہ عالم و اضاف بہت معافل معافی تو کیا اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ جب زمین میں جو کچھ ہے قبروں میں جو کچھ ہے تلپٹ کر دیا جائے گا انہیں نکال لیا جائے گا وہ خود اور جو کچھ ان کی سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ بھی نکال لیا جائے گا ان رب بہم یوم خبیر یقیناً اس دن ان کا رب ان سے پوری پوری ان کی باتیں جو ہیں ان سے باخبر ہوگا ان کی خبر لے لے گا اور ان سے حساب کتاب لے لے گا اللہ مرمانہ حاصم نہ حساب ان صورتوں کے آخر میں یہ دعا اللہ تعالیٰ ہم سے آسان حساب دے لو بارک اللہ علی فی القرآن العظیم و کم بل آیا بالآیات و ذکر ہاٹی